يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ولطر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة آہیا سنتی پل اجر ات سداؤ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مید مدید اللہ باری مدین والا مد کما با کال برائی م والا آل إبراهيم إنك حميد مجيد ریکارڈنگ رانا کے لیے بڑا آرام سی مل لگا پتا رانا پرادریف اسلامی کیسے سینٹر نیز مبنی جامع مسجد خودی مولانا کاری منی صاحب شاہ راشد بہاول پر ملتان پاکستان جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سورہ انفال کی چند آیات ہیں یہ ساری کی ساری صورت شریفہ جہاد کے سلسلے میں ہے کفر کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے صرف اسی صورت میں نہیں جا بجا قرآن کریم میں اللہ سبحان ہو تعالی جل شان نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم نازل فرمایا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جتنی قرآن جہاد کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی جہاد ان پہ فرض تھا اسلام کے لیے سر کٹانا گلا کٹوانا خون بہانا اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ صحابہ کرام کا تر امتیاز تھا ان کا مزاج تھا ان کی عادت تھی وہ لوگ صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک جسم کے خون کا ہر قطرہ کلمہ پڑتا تھا تم کہتے ہو گے کہ تجھے کیسے معلوم مجھے قرآن کریم نے بتایا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کر سونے والے نہیں تھے ہم تو تمہیں یہی بتائیں گے نا یہ ایت پڑھ کر سو جاؤ گے ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی کلمہ پڑھ کے سو جاؤ گے تو ساری رات ابدال بنے رہو گے صحابہ کرام یوں نہیں کرتے تھے اور اگر میری تیری طرح صحابہ کرام بھی سست ہو جاتے نعوذ باللہ خدا کی قسم آج تیرے سر پہ چوٹی ہوتی رام رام کرتا پھرتا اور حلال کا پیدا نہ ہوتا ہم سب اگر صحابہ کرام محنت نہ کرتے قربانی نہ دیتے رات دن ایک نہ کرتے ہم میں سے آج کوئی حلال کا نہ ہوتا خدا کی قسم بلال کی پیٹ پہ پڑنے والے کوڑوں کی قسم آج اسلام صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے آج کشمیر میں ہندوستانی کافر ظلم ڈھا رہے ہیں میں نے اخبار سن لیا آپ نے پڑھ لیا چل بھائی پر تھوڑی سی دیر باتیں ہو گئی تبصرہ ہو گیا یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا کون کرے مسلمان دنیا میں جتنا اس وقت ہے جب سے یہ زمین آسمان پیدا ہوا اتنی بڑی تعداد میں اسلام یقین ایمان والے زمین پہ کبھی آئے ہی نہیں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں تعداد کے لحاظ سے اتنی کثرت کبھی نہیں ہوئی کبھی مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے پھر ہزاروں کی تعداد میں تھے پھر لاکھوں کی تعداد میں ہوئے پھر کروڑوں کی تعداد میں ہوئے اب تو اربوں کی تعداد میں ہے مسلمان لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو نبی کے غلام ہو دیوانے پروانے ہوں اور چاروں طرف سے ان کے گلے کاٹے جائیں ان کو ذبح کر دیا جائے آزر بائی جان میں مسلمان کا خون بہ رہا ہو آرمینیا میں ان کا خون بہ رہا ہو فلسطین میں اسرائیلی یہودی بدماش مسلمانوں کو ذمہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کا مسلمان آرام سے بدماشی کر رہا ہے شراب پی رہے ہیں نشے میں مبتلا ہے ہر آدمی اقتدار کے پیچھے لگا ہوا ہے قرآن سے ایمان سے یقین سے کسی کا واسطہ ہی نہیں کسی نے ایک ایپ کو کر ماری ہوگی تم نے اب قرآن کو کر مار رکھی ہے اس لیے تمہیں کوئی نہیں تمہیں اپنے قرآن کا پتہ نہیں اسلام کا پتہ نہیں ایمان کا پتہ نہیں دولت کا پتہ ہے پیسے دے دو بو کھانا پڑے ہم تیار سور کھانا پڑے ہم تیار اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے جذبہ جہاد نکل گیا جس کے دل سے کفر کو دیکھ کر شرک کو دیکھ کر مٹانے کا درد نکل گیا حضرت علی فرماتے میں اس کو زندہ ہی نہیں مانتا وہ گو دین پہ پھر رہا لیکن میں اس کو مردہ کہتا ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو برائی کو دیکھ کر اس کو مٹانے کے لیے تڑپ نہیں رکھتا وہ مردہ ہے زندہ ہے ہی نہیں اس کی غیرت مر گئی اس کی اہمیت مر گئی اس کا ایمان مر گیا مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ نبوت نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے سبحان اللہ اللہ اکبر نگاہ نبوت پڑی تو اتنے بڑے بڑے جیالے پیدا کیے کوئی آدمی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے کی تو مرد تو مرد رہے جوان تو جوان رہے عورتیں نرالی تھی سیدہ ام امارا رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئی جنگ کی تیاری ہے جنگ بدر کی تیاری ہو رہی ہے آچارس کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرماؤ جہاد میں لڑائی میں جنگ میں میں بھی جاؤں گی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے کیا کرے گی اور کام ہے عرض کرنے لگی میرے آقا ضرور جاؤں گی زخمیوں کو پانی پلاؤں گی میں لوگوں کو تیر پکڑاؤں گی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی کسی کو کوئی چیز دوں گی کسی کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاؤں گی بہرحال جاؤں گی ضرور مجھے آپ اجازت فرما دیں ڈاٹ اندازہ لگا مدین پاک کی بوڑھی عورت پہ قربان جاؤں جہاد کے لیے اس کو حکم نہیں دیا اس کو بلوا کے کہا نہیں وہ اللہ کے نام کو چمکانے کے لیے توحید کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لانا چاہتی ہے اور بار بار استدا کرتی ہے عرض کرتی ہے گزارش کرتی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم نے اجازت عطا فرما دی کوئی کوئی کسی کسی طرف طرف سے سے لڑا حملہ کرنے لگا جناب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کوئی جماعت کی حفاظت کرے گا کوئی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا کوئی اپنے مال کی حفاظت کرے گا کوئی اپنی جان کی حفاظت کرے گا میرے آقا اجازت دو میں تلوار لے کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گی اجازت عطا فرما دیں تین طرف مرد تلوار لے کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے دشمن آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دیں ایک طرف ام امارا رضی اللہ تعالی تلوار لے کر کھڑی ہو گئی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ادھر مڑ کے دیکھتے تھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے ام امارا والے رخ کی طرف سمجھ گئی سامنے آئی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جو آپ مڑ مڑ کے بیچتے ہیں میں اس کی وجہ سمجھ گئی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تین طرف آپ کے پہرے دار مرد ہیں میں عورت ہوں عرض کرنے لگی میرے آقا مالک کائنات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میری طرف سے کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا قرآن پہ عمل ان کا تھا یا میرا تیرا عمل ہے قرآن والے تو یہ تھے عورت ساتھ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے جو حملہ کرنے آئے محمد کریم سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سات کافر قتل کر دیے سات کافر قتل کر دیے تیرہ زخم تلواروں کے اپنے اوپر کھا لیے قرآن والے ایمان والے یقین والے نبی والے یہ لوگ تھے بدر ختم ہو گیا واپس آئی مدینے میں سال گزر گیا کافی دن گزر گئے وہ زخم صحیح نہ ہوئے جو تلواروں کے کافروں کی تلواروں کے زخم تھے وہ ٹھیک نہ ہوئے اللہ اکبر عہد کا دن آ گیا جنگ عہد کا وقت آ گیا اس کمزوری میں زخموں سے خون بہ بہ کر بڑی کمزور ہو گئی حتیٰ کہ عہد کے موقع پر آنکھیں بھی جواب دے گئی نوجوانوں جس عمر میں اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی ہے اور قرب خدمت کی ہے اور سات کافر قتل کیے ہیں اگر میں اس کی عمر بتاؤں جو علماء نے لکھی آپ حیران ہو جائیں گے نبے سال عمر ہے اس عمر میں یہ جذبہ اس عمر میں یہ عقیدت یہ محبت یہ لگن یہ سوزو خدا سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی مشہور صحابیاں ہیں علماء کا اتفاق ہے اہل عرب کا اتفاق ہے کہ عرب میں عجم میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کا شیر کسی نے نہیں کہا اتنی بڑی شاعرہ تھی بیٹے ہیں ذرا کم عمر ہیں جہاد کا اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں مغرب کی نماز پڑھی سلاس العوابین پڑھی نفل پڑھے کبھی عورتیں نفل بھی پڑھا کرتی تھی نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتی تھی اب تو الحمدللہ فرض نماز بھی نصیب نہیں صبح دیر سے اٹھنا شام کو بکواس بازی میں لگے رہنا اب جو عورت پانچ وقت نماز سے بغاوت کرتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ اولاد اور ابدال پیدا ہوگی ساری خرابی تو یہاں سے چلتی ہے جناب خنسر رضی اللہ تعالیٰ عام مغرب کی نماز پڑھی صنعت العوابین پڑھی اس کے بعد مسلح پہ بیٹھی بیٹھی رونے لگ گئی چھوٹے بچوں نے دیکھ لیا کہنے لگے امی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو فرمانے لگی بیٹا تمہارے مطلب کی بات نہیں تم کھانا کھاؤ بیٹے کہنے لگے امی جب تک بتاؤ گی نہیں ہم کھانا کھا نہیں سکتے ہم پانی پی نہیں سکتے ہمارے حالت سے کھانا گزرتا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کیا وجہ ہے روتی روتی فرمانے لگی تمہیں معلوم ہے ان پھروں فی سبیل اللہ مدینے میں جہاد کا اعلان ہو چکا کفر کا مقابلہ کرنا ہے اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے اللہ کے نام کو روشن کرنا ہے شرک بات کو مٹانا ہے کفر کو ختم کر دینا ہے میرا گھر میں کوئی چیز نہیں تمہارا والد دنیا سے چلا گیا میں عورت ذات ہوں تم ابھی چھوٹے بچے ہو سارا مدینہ کل پر سو جہاد ہوگا بھائی لوٹے گا میرا گھر محروم رہے گا اے کاش میرا گھر دنیا میں آباد نہ ہوتا ساری دنیا اور محل مدینہ کوئی مال دے رہا ہے کوئی سواری دے رہا ہے کوئی پیسہ دے رہا ہے کوئی بیٹا پیش کر رہی ہے کوئی خامد پیش کر رہی ہے کوئی بھائی پیش کر رہی ہے اور میں وجہ سی ہوں کس کو بھیجوں میں میرا گھر محروم ہے بیٹوں نے پوچھ لیا پھر امی جو حکم دو ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں صحابہ کرام کی اولاد تھی ہماری اولاد تو نہیں کوئی ہیرون پہ لگ گیا کوئی شراب پہ لگ گیا کوئی بدماشی پہ لگ گیا کوئی دانوں پہ لگ گیا کوئی سارا دن ساری رات بک بک بک بک کرتے پھرتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے کسی کو کہو ایسا ایسا منہ بناتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں نیمبول نچوڑ دیا ہے مسجد کے لیے کھٹا منہ بن جاتا ہے اور ہم نے یہ میں ہر جمعے کہتا ہوں ہم نے کبھی یہ بھی سوچ کر اولاد کو کوشش نہیں کی کہ کم سے کم گھر سے پہلی مرتبہ یہی اولاد ہی جنازہ اٹھائے گی ہمارا جنازہ اٹھانے والے نمازی کو ہوں یہ بھی نہیں قبر اعلان ہوتے دیکھے نمازی آدمی دو آگے آ جائے میت قبر سے اتارنی ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی سیدا اللہ تعالیٰ نا اپنے دونوں یتیم بچوں کو لے کر دربار رسالت میں تشریف لے آئی اندازہ لگا وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی وہ کتنی اللہ کے یا قبول ترین مائی ہوگی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کیسی تشریف لائی ہو کیسے آئی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میں مسلمان اپنے دل سے بنی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑا اور خدا کی قسم میں میری رگ رگ مسلمان ہے میرے خون کا قطرہ قطرہ مسلمان ہے کتابوں میں آتا ہے یوں سر کو ہاتھ لگا کے کہنے لگی کالی کملی والے مجھے کئی مرتبہ اباب آتی ہے میرے سر کے بال بھی کلمہ پڑھتے کیسے آنا ہوا کسی کے گھر سے آدمی جا رہا ہے کوئی اونٹنی پیش کر رہا ہے کوئی گھوڑا پیش کر رہا ہے کوئی کپڑا کوئی کھجور کوئی مال آقا آپ کو پتا ہے میں تو ایک بیوہ عورت ہوں جن میرا یقین ہے کہ جنت لوٹے گی لوگ جنت کمائیں گے میرا گھر محروم رہے گا میں ان دو یتیم اپنی یتیم پونجی کو لے آئی ہوں کالی کملی والے غریب کا نظرانہ قبول فرماؤ انہیں لے جاؤ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں جہاد کے قابل نہیں یہ کس طرح جہاد مقابلہ کریں گے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لو چھوٹے بڑے نہ دیکھو بیوہ کے یتیم پونجی ہے میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ وہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ پرلا تو ذرا تکڑا سا معلوم ہوتا ہے ارلی طرف والا ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو کہتے یا رسول اللہ دیکھ لو میں اس سے بھی بڑا ہوں ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ خنسا مبارک ہو مجاہد اولاد پیدا ہوئی ہے اگر ہمارا زمانہ ایسا ہونا یوں کنڈے ہو جاتے تھے میں اس سے بھی چھوٹا ہوں جی میں اس سے بھی چھوٹا ہوں کافی کافی عمر کے لوگ گاڑی میں آدھا ٹکٹ لے لے وہ ٹی ٹی آوے آوے نہیں ہوں جو نیچے یاد رکھو جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی ہے اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ واہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں را گزر دنیا بستی نہیں ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں اکل کر تیرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں یہاں پیر پیٹ کے چلے گئے تو کب تک یہاں بیٹھا رہے گا سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ لا نے رو دیا میرے آقا میری یتیم پونجی ہے قبول فرما بیوہ کا نظرانہ ہے میں واپس لے کر نہیں جاؤں گی صاحب کرام کے اسرار پر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ کے اسرار پر قبول فرما لیے اندازہ لگا ماں چاہتی ہے میری اولاد قرآن کے لیے قربان ہو جائے میری اولاد ذبح ہو جائے ادھر منظوری ہوئی ادھر قبولیت کے متعلق اجازت نامہ مل گیا دونوں کو پکڑ کر الگ لے گئی کہنے لگی آؤ آخری ہاتھ تمہارے سر پہ پھیر دوں اور مجھے بتاؤ میرے بچوں میں تمہاری کیا لگتی ہوں بچے کہنے لگے ہماری امی جانو ہماری والدہ ہماری اماؤں کہنے لگی اس پر وردگار کی قسم ہے میں نے تمہیں حلال کا جنا میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا حلال کی روزی کما کر کھا کر تمہیں دودھ پلایا اس پر وردگار عالم کی قسم ہے میں نے تمہیں بغیر وضو بھی دودھ نہ پلایا سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی نے رو دیا بچوں نے پوچھا اماں اب تو خواہش پوری ہو گئی اب تو آپ کی آرزو پوری ہو گئی حسرت پوری ہو گئی ہم تیار ہیں چاہے چھوٹے ہیں کالی کملی والے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی اب آپ کیوں رو رہی ہیں فرمانے لگے بیٹا موقع تو میرے رونے کا اب بھی آیا اور وہ اس لیے اپنے آپ کو بچے سمجھ کر میدان سے اگر بھاگ گئے تو تمہاری ماں کے پلے کیا رہ جائے گا یاد رکھو یہ بات اگر میں نے یہ سن لیا کہ کمر میں زخم آئے تو میں تمہیں معاف نہ کروں گی دودھ نہ بخشوں گی میں تمہاری اماں نہیں تم میری اولاد نہیں اسلام ایمان کے لیے قرآن کے لیے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میری کوئی دعا نہیں میں دعا نہیں مانگتی تم واپس آ جاؤ بچ کر آ جاؤ بلکہ تمہارے سامنے دعا کرتی ہوں الہی جھولی پلا دین سر تعالیٰ الہی آج کسی کے بہادر قبول کرے گا کسی کے جوان قبول کرے گا کسی کے کڑیل قبول کرے گا کسی کے بڑے بڑے ہیرے جواہرات جیسے جوان قبول کرے گا مالا میری دعا کوئی نہیں کہ میرے بچے واپس آ جائیں تو غریب بیوہ عورت کا نظرانہ میرے یتیموں کو قبول فرما کو کہنے لگی واپس نہ آنا میری یہ بھی آرزو ہے وضو کر کے مسلے پہ بیٹھ کر انتظار کروں گی ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور سجدے کر کر کے قبولیت کی دعا مانگتے جاؤں گی حسرت یہی ہے کہ شہید ہو جائے کفر کا مقابلہ کریں شرک کو مٹائیں لالت کو ختم کریں اس دنیا سے ہم زبان سے بھی کفر پھیلاتے ہیں اعمال سے بھی کفر پھیلاتے ہیں پیسے سے بھی کفر پھیلاتے ہیں تجھے پتا چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا کہ کس طرح گزارے کرتا رہا کیا چلاکی مارتا رہا اس لیے فرمایا والا تکن کتلو فی سبھی للہ ہے اللہ کی اللہ فرماتی وہ لوگوں عورتوں پہ مرنے والوں کی بات نہیں جائیداد کے پیچھے مرنے والوں کی بات نہیں کرسی اور اقتدار دار پہ مرنے والوں کی بات نہیں اللہ فرماتی ہیں جو میرے نام پہ میرے لیے مر گیا میرے نام پہ جس نے گلا کٹوایا میرے نام پہ جس نے خون بہایا بل آیا اولا کلّا تشرو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ تو زندہ ہو جاتا ہے وہ مرتا ہی نہیں جو میرے نام پہ مرا وہ مرا ہی نہیں کیا انداز ہیں ان لوگوں کے ہم نے دنیا میں دل لگایا مال اپنا اولاد اپنی گھر اپنا دکان اپنی ملک اپنا قرآن پر آیا اسلام پر آیا اس کا دھنی کون بنے اسی لیے تو چاروں طرف مار پڑ رہی ہے ہندو کافر کی ضرورت نہیں کہ مسلمان کا مقابلہ کرے سید ام میں رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کے قصے سنا رہا ہوں تاکہ شرم آئے کہ ہم مردوں کا کیا حال ہے سیدہ ام میں رضی اللہ تعالیٰ مدینی پاک میں رہتی ہے اللہ پاک ہر آدمی ہر کلمہ پڑھنے والے کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے بہت کا جنگ ہوا یہ غریب شامل نہ ہو سکی زخمی ہے آنکھیں جواب دے گئی اچانک مصطفیٰ ہر آدمی ہر کلمہ پڑھنے والے کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے خود کا جنگ ہوا یہ غریب شامل نہ ہو سکی زخمی ہے آنکھیں جواب دے گئی اچانک مدینے میں کافروں نے غلط خبر اڑا دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے آئے ہائے ام امارہ کے ہوش اڑ گئے اب یہ نہیں کہ میں کیا جب نظر نہیں آتا تو کیا چلوں گی کہاں جاؤں گی کیا کروں گی نبے سال عمر ہے لاٹھی لے کر گھر سے باہر نکل گئی اوہ کے میدان پہاڑ کے نیچے آ گئی جو اوپر سے آتے ہیں رو رو کے کہتی ہے آنے والے ہو میرے آقا کی خیریت بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ ایمان دیکھو یقین دیکھو محبت دیکھو میں ہمارا رضی اللہ کسی اور نے آ کر اطلاع دے گی تیرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ قبول فرمائے اور سارے شہید ہو جائیں میرے محبوب کی خیریت بتاؤ کسی نے آ کر خبر دی گھبرانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں یوں پہاڑ پر چڑھنا چاہتی ہے کمزوری ہے چڑھا نہیں جاتا کونوں سے کوشش کرتی ہے یہ چھل گئی گوڈے چھل گئے گھٹنے چھل گئے زخمی ہو گئی خون اور بھی بہ رہا ہے کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اور سارے نہیں رہے یہ تھوڑی بھی اپنی چھلوالی پتھر میں یوں ہرا ہرا کر اوپر چڑھنا چاہتی ہے کسی نے کہا ہوں گے ہمارا کہاں جاؤ گی زخمی ہو رہی ہو کیا کر رہی ہو روتی ہوئی کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں کہاں چل کر کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی مجھے بڑی بے چینی ہے بڑی بے قراری ہے مدینہ میرے لیے سونا ہو گیا مدینہ میرے لیے ویران ہو گیا میں نے جب سنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے میرا جینا کیا کرے گا میں جی کے کیا کروں گی اس دنیا میں جی کے میں نے لینا کیا ہے میں اس لیے آئی ہوں اور لوگوں مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو میری خدمت کرو کیا خدمت کریں کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی میری آنکھیں ترس گئی میری آنکھیں ندال ہو گئی میرا دل ڈوب گیا میرا جسم جواب دے گیا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتی ہوں کیا آرزو ہے کیا حسرت ہے کیا تمنا ہیں ان لوگوں کی بڑھے میں آخری عمر میں عورت ذات ہو کر بھائی کی پرواہ نہیں خامن کی پرواہ نہیں اولاد کی پرواہ نہیں اگر دل میں دکھ ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے چلی جاتی ہے بڑی جاتی ہے کوشش ہو رہی ہے اخبار پڑھ کر بیٹھنے والوں ریڈیو پہ خبر سن کر تبصرہ کرنے والوں تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے اگر آج کشمیر کا مظلوم مسلمان مر رہا ہے تو وہ تو وہ تو لڑکے مر رہے ہیں تم شاید بیٹھے بیٹھے ہی مر جاؤ جناب ام انمار رضی اللہ تعالی نہ کو لوگوں نے سہارے دیے وہ پہاڑ پہ چڑھایا چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے اور قبولیت کا یہ حال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہے خون تھوک رہے ہیں پریشان ہے اس حالت میں کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امبارہ چڑی آ رہی ہے گھٹنے چھل گئے کونیاں چھل گئی تھوڑی چھل گئی اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام امارا کو زیارت کرانے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں خود تشریف لا رہے ہیں اس حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے آج کئی رشتے دار شہید ہو گئے تشریف لا کر فرمایا تعزیت کے طور پر ام امارا تیرے کئی رشتے دار شہید ہو گئے میں تیرے غم میں شریک ہوں ہائے ہائے ہائے کہنے لگی آپ کا سارا جان چلا جائے سارے رشتے دار شہید ہو جائیں مجھے کیا پرواہ آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے آپ ہیں میری کائنات ہے آپ نہیں میرا کچھ بھی نہیں مجھے اس جان میں کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہیں اس کی کئی رشتہ داروں کی شہادت کی وجہ سے آگے بڑھی اور یوں رحمت والے کا دامن تھام لیا آئے آئے آئے دامن پکڑ لیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع میں تم پتہ نہیں کیا منگواتے میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا عرض کرتا جی یوں دعا مانگ دو زیادہ سے زیادہ ہم تو یہی دعا منگواتے میں صدر بن جاؤں میں وزیر بن جاؤں چاہے کتنا بڑا بے ایمان بننا پڑے لیکن کوئی نہ کوئی صدارت کا وزارت کا عہدہ ان کا ملنا چاہیے جناب امارا رضی اللہ تعالیٰ آنے دونوں ہاتھوں سے دامن رحمت والا تھام لیا اور کہنے لگی تیری صورت تیری سیرت تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی او میرے آقا میری آرزو پوری نہیں ہوئی میری حسرت پوری نہیں ہوئی میری تمنا پوری نہیں ہوئی آپ نے پوچھا کیا چاہتی ہے آقا دعا فرما دو اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے چارپائی بھی مرنا بھی کوئی مرنا ہے ان نے مارا کہتی ہے آقا دل چاہتا ہے میت میدان جہاد سے اٹھے گھر سے جنازہ نکلا تو کیا نکلا حضرت ابو ایوب انصاری سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بیمار ہے جہاد کے لیے جماعت یوں قریب سے گزری ان کو بلوایا فرما کہاں جا رہے ہو کہ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو بند نے کہا آپ تو بیمار ہیں فرمایا مہربانی کرو بیمار ہوں تو کیا اپنی کسی سواری پہ لاد کے یوں ہی لیے چلو اور راستے میں اگر میری موت آ جائے تو وہاں دفن نہ کرنا ساتھ لیے چلنا لیے چلنا جہاں کفر سے مقابلہ ہو جہاد ہوگا مجھے وہاں پھینک دینا شاید کسی کی سواری کا میرے اوپر پیر آ جائے میں بھی اللہ کی عارض کروں گا مولا اگر شہادت نہیں حاصل کر سکا تو یہ نشان لے کر آیا ہوں میں جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں اور میرے اوپر زخم آئے ہیں مولا مجھے بھی جنت عطا فرما یہاں بیان دے دے کر سب کچھ حاصل کر رہی ہیں بیان دے دو جنت مل جائے گی کر دو یہ ہو جائے گا پتہ چلے گا جب اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے ان اسمبلیوں کے ان پارٹیوں کے فیصلے وہاں نہیں چلیں گے یاد رکھو یہ بات تم ہیرے جواہرات کے انبار لگا لو کتنے بڑے دولت مند بن جاؤ تم کتنے ہی بڑے اقتدار کے مالک بن جاؤ پھر بھی میں قسم کھایا کہتا ہوں موت کا جھٹکا لگے گا ساری کسر نکل جائے گی ساری کسر نکل جائے گی آج مخلوق کا خون پیتے لوگ مخلوق کو تنگ کر کے بڑی خوشی مناتے ہیں جناب امیں امارا اللہ تعالیٰ نام لگا عہد پہاڑ کے کی اوپر کھڑی ہے رحمتی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اور رہی ہے کمزوری کی وجہ سے عرض کرتی ہے میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں اور کوئی حسرت نہیں اور کوئی آرزو نہیں دعا فرماؤ اللہ مجھے شہادت کی محبت فرمائے ہم نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں مانگی کیسے مانگے وہ تو اس ساری کائنات میں اس امت میں ایک ہی جوان تھا جو پانچ وقت بلا ناگا ہر وقت دعا مانگتا تھا اللہ مرزکنا ارزن فی سبیلک یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں تیرے دروازے پہ سر دینا چاہتا ہوں سر پیش کرنا چاہتا ہوں سر میرا ہو در تیرا ہو حکم تیرا ہو قربانی میری ہو میری بڑی تمنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ پاک نے اتنی قبول فرمائی فاروق کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے عہد کا پتھر آئے گا کسی کی گواہی دینے کے لیے انہین کی مٹی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے سبوک کی مٹی آئے گی پر میرے فاروق جب تیری باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا مسجد نبوی آئے گی فجر کی نماز آئے گی میرا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا کیا مانگا ام ان امار رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے آپ نے دعا فرما دی کسی اور جنگ میں اسرار کر کے چلی اسرار کر کے مجاہدین میں شامل ہوئی خچر سے گری یہ گردن ٹوٹ گئی وہی شہید ہو گئے عورتوں کی شہادت کی تمنائیں تھی نبی سے دعا کرائی اپنے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی اور ہم سب یوں دعا کرتے ہیں یوں مر جاؤں بادشاہ بن کر مر جاؤں وزیر بن کر مر جاؤں یاد رکھو جتنے بڑے بن کے مرو گے اتنی رگڑائی زیادہ ہوگی اس لیے قرآن کا تیارین ادالتی تم بھی آس بزر اللہ کثیر اللہ اللہ تم تبلی ہو ایمان والو پیر جمع کر رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے علاب رسول تب سلو و تب ہبری ہکمیر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں مل جل کے رہو یہ نا اتفاقی کا جو اس امت پہ عذاب ہے اسی نے تو سارا بھیڑا غرق کیا ہے چار آدمی بھی ایک مشورے پہ ایک صلاح پہ جمع نہیں ہوتے اور جمع کیوں نہیں ہوتے کہ اپنے لالچ میں اپنے اپنے تما میں جہاں جہاں کوئی M P A M L A مرا کچھ وہاں لوگوں نے زیادہ خرچہ کیا خدا کی قسم کئی لوگ مجھے ملے علاقے علاقے کے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے علاقے کا بھی ایم ایل اے مر جائے کچھ علاقے کا فائدہ ہوگا کچھ نالیاں بنے گی کچھ سڑکیں بنے گی فلانا مرے گا اب دیکھو تم بڑے بنے تو تمہارے مرنے کی گھر گھر دعائیں ہو رہی ہیں جب یہ لوگ تمہارے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں تو جنت میں چوکھا استقبال ہو رہا ہوگا تیاری ہو رہی ہے فلانا ممبر آ رہا ہے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ زیادہ سے زیادہ ہمارا اندازہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ نیت کے کھوتے دل کے کھوتے عمل کے کھوتے نگاہ کے کھوتے جب سارا ہی کھوٹ ہے تو خریدار کہاں سے آئیں گے کون سی صورت ہوگی ہمارے لوگ خریدار بنیں گے شرک کے سارے اڈے ہم نے گرم کر رکھے ہیں کفر تمام لوگ ہم کرتے ہیں جھوٹ زنا بدکاری شراب حرام خوری سارا جو کام کافر بھی نہیں کرتا وہ یہ مسلمان کر رہے ہیں تو پھر اب اب مقابلہ کیسے ہوگا ورنہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ عہد کے دن میں نے نگاہ ماری چاروں طرف زندوں میں میں نے دیکھا پھر شہیدوں میں میں نے تلاش کیا حضرت علی فرماتے ہیں جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے نہ ملے تو میں گھبرا گیا ادھر کافروں نے جھوٹا اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تھان لی کہ اگر وہ ہی نہ رہے تو میں رہ کے کیا کروں گا یا پھر جبریل امیر آ کر فرشتے آسمانوں پہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے فرماتے ہیں میں نے تلوار لے کر مقابلہ کیا ایک پوری جماعت کو میں نے آگے لگا لیا اچانک میری نگاہ پڑ گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میرا حوصلہ بڑھ گیا پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بن گیا ایک پوری جماعت حملہ کرنے آئی حضور نے فرمایا شاباش اے علی ان سب کا مقابلہ کر اس کو پیچھے دھکیلا ہٹایا پھر ایک اور جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے کافروں کی حضرت علی نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا حضور فرماتے ہیں علی اس تیری بہادری کو اللہ نے دیکھ کر جبریل کے ہاتھ زبان سے تجھے سلام بھیجا ہے تجھے سلام بھیجا ہے ارے مجاہدوں کو اللہ کے سلام آتے ہیں مجاہدوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کو اتنا مجاہد اور شہید سے خوش ہے یوں فرمایا کہ وہ آدمی شہید ہو جائے اس کا وہ جو خون بون ہے وہ نہیں دھونا اس کو یوں ہی دفن کرو اس کو تم نے غسل نہیں دینا اس کو غسل تم نے نہیں دینا کیوں میں چاہتا ہوں قیامت میں اس کو تازہ لہو بھاگتا ہوا اٹھوں اٹھے وہ اور پھر میں اس سے پوچھوں کہ تجھے کس نے مارا جیسے جب تک سارفیٹکس نہ بنے نا ڈاکٹر کا اس وقت تک لوگ خون وون نہیں نا اللہ فرماتے میں قیامت میں سارے سارفیٹکس بناؤں گا کس نے کس کو مارا کس نے کس پہ جاتی کی کس کو کس نے تنگ کیا اندھا پن کی بھی حد ہو گئی ہے آج ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ کشمیر میں نہیں مقابلہ کرنے جا سکتے لیکن بات تو ایسی کرو اور دعا تو مان ہر وقت دل میں دھڑکن تو بنا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما کفر کو مغلوب فرما تم تو ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے بکواس کرتے ہو تم تو دعا بھی نہیں مانتے فائرنگ ہوئی وہ تو کل بھی تھا اخبار میں تو یہ سارا ہی پھنسیں گے اب سب کا پروگرام ہے اللہ تعالی ناراض ہو گیا نماز چھوڑ دی مسجد چھوڑ دی اللہ کا قرآن چھوڑ دیا دین و ایمان کو پیٹ کر دی اب تو ایسے حالات بن رہے ہیں کہ نہ کوئی جنازہ پڑھے گا نہ کوئی قبر بنائے گا نہ کوئی دفن کرے گا نہ کوئی کفن دے گا اور جب سارے ہی مریں گے تو کہاں سے آئیں گے کفن دفن کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کی حفاظت فرما اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما اور یہ جتنے اس ملک میں ظلم ڈھا رہے ہیں پتہ نہیں بڑے بڑے علاقوں خان چنگیز کی اولاد کہاں سے آئی ہے تاتاری کہاں سے آئے ہیں جو جنازوں پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو برباد کر دے ان کو تباہ کر دے ان کے خاندانوں کے نام و نشان مٹا دے اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد آل سیدنا و صحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما حرم گیٹ کا کوئی یتیم بچہ ہے کینسر کی تکلیف ہو گئی اللہ شفا تا فرما یا اللہ مجھے ان میں سے کون کون بتائے گا یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما الہی دکھیا کے دکھوں کو دور فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما ساتھی ہے جاوید نام بڑا پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما جس کے ذمے قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما یا اللہ رزق حلال نصیب فرما یا اللہ اس ملک میں امن عافیت عطا فرما سکون عطا فرما ایمان یقین عطا فرما سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا اور یہ جو جنازوں پہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں یا کافر یا اللہ ان کو برباد کر دے مولا ان کی پارٹی کو برباد کر دے یا اللہ ظالموں کے ظلم سے اس ملک کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما شرک کی لانت سے ہم سب کی حفاظت فرما سارے شرک سے توبہ کرو بدعات سے توبہ کرو یا اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی اعانت فرما ان کی غیب سے نصرت فرما یا اللہ ان عورت مرد نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ کفر کی طاقت کو تباہ و برباد کر دے ہندوؤں اور ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دے یا اللہ حق کو غالب فرما کفر کو مغلوب فرما اہل اسلام کی اصلاح فرما جتنے مسلمان مقبوضہ کشمیر میں یا دوسری تیسری جگہ جہاں جہاں بھی شہید ہو گئے مولا سب کی مغفرت فرما جتنے دنیا سے مرد عورت رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما عبد الرحمان کی والدہ کل سال ہو گیا تھا انہوں نے بھی کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں میں نے بھی یہاں کیے اللہ سبحان تعالیٰ اس مرحوما کو ثواب پہنچا ساری امت کو پہنچا اور ان کی بخشش کے فیصلے فرما ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہر پریشانی کو دور فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما جن کے یہاں بچیاں بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ کلم اور ایمان والی موت عطا فرما مولا کاروباری آل اچھا نہیں ہے سب کو خیر و برکت عطا فرما کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا سارے پاکستان کے حفاظت فرما پاکستان کو جن لوگوں کا منصوبہ ہے ارادے ہیں برباد کرنے کے تو انہیں برباد کر دے یا اللہ سارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ظالموں کو سپاہستی سے مٹا ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا